کہ اگر شیخ کی طرف سے مرید پر ایسے آلات پائے جائیں گے جس کا جس کو دل اس کا دل بند ہو جائے تو مریض کو فیض نہیں ہو اتنے شکرانے اس پر مقرر کر لے اتنے اپنے کاموں کا اپنی ضرورتوں کا پورا کرنا اس کے ذمہ مقرر کر لے کوئی بیچارے کی رشتے ہی نہ ہو تو اس کے کل پر بوجھ آ جائے گا کل اس کا بند ہو جائے گا کل کا دروازہ بند ہو جائے گا فیض داخل نہیں ہوگا اور ایسے ہی مریض کی طرف اس طرح کی بات ہو جی وہ دل کو بند کر دے تو اس کو فیض نہیں ہوگا فائل بند ہو جاتی ہے اور فائدہ نہیں ہوتا ہے وہ آنے والے لوگوں کو کھانا ہی پورا نہ ملا ہو جی رات کو ان کی طبیعت خراب ہو جائے بہت اویلیبل مولانا احمد علی مدد رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر حدیث پہ آیا ہوا ہے کہ مل کر کھانا کھانے میں سواب اور برکت ہے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کھانا علیحدہ اس کو دیتے تھے مل کر کھانے میں تب برکت ہے اور ہاں سواب جی، ہاں، ہے ہر کسی کے ہو کہ دوسرا کھا لے سب برکت آتی ہے اور ہر کسی کے جذبہ کہ میں زیادہ کھا لوں پھر برکت نہیں ہوتی ہاں جی، تو اس لیے ہر کسی کا احساس کو لگا دے دیا کرو تو اس کو تسلی ہو جائے گا یہ یہی یعنی ضروری بات ہے جی ماں بہن قلوب میں نشاط اور فراقی اور یہ ہو سب جو ہے یعنی ایک دوسرے کا حال ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے یعنی کہتے ہیں بیت تو دل کی محبت کا نام ہے آپ جو ہے آپ شیخ جلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کیے ہوئے ہوں لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے خیالوں میں کوئی ہندوستان کا بھان ڈوم یا کوئی کنجر کنجری جو ہے تو وہ آتی ہو اس کے دائیں آ رہی ہوں تو آپ خود سے بیٹھے وہ آپ کے خلب پر چھایا ہے آپ کے خیالوں پر چھایا ہے اور جو انسان کا باطن خیال میں لگتا ہے تو ہر فرد جو ہے یہ فضا میں ٹیلی کاسٹڈ ہے وہ برطانیہ میں ناچنے گانے والے کو آپ یہاں اس مسئلے کے اندر ڈبا رکھ کر دیکھ سکتے ہیں تو وجہ یہ کہ اس کی لہریں یہاں آئی ہوئی ہیں اور اس عمل کی لہریں یہاں موجود ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی انگلی کا ایک اشارہ ساری کائنات کو متاثر کر صرف زمین ہوئی زمین کو نہیں ساری کائنات کو جیسے آپ کے سائنس والے کہتے ہیں کہ جو مسلم اکبر بادشاہ کی لڑائی ہوئی ہوئی ہے اس کا عکس جو ہے وہ آسمان کی طرف چل رہا ہے جی فریض سے ریفلیکشن جو ہوئی ہے چل رہی ہے نا کہ کسی جگہ ایسا جیسے حالات ہو جائیں تو اس کو مثلا ایک ہزار اور پانچ سو سال کی منزل پر آسمان کی طرف اٹھتے کسی جگہ سخت کو پکڑا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کبھی مشینیں بنا لی جائیں تو اجے الوداع کے خطبے کو اب بھی سنا جا سکتا ہے جو خدا میں اس کے لیے موجود ہیں تو اس ہر ایک آدمی جو ہے یہ فضا میں ٹیلی کاسٹڈ ہے براڈ کاسٹڈ ہے اور ٹیلی کاسٹڈ ہے اور یوں آپ کے دھیان میں تصور آتا ہے تو اس کی روح سے آدمی پر ظلمت یا روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ آپ کے باطن کا تعلق اور دل میں چسکا اور یہ جو محبت لگی ہوئی ہے یہ جس کے ساتھ ہے آپ عملی طور پر اس سے بیٹھیں جناب اس کا اثر آپ کے کل پر آ رہا ہے باقی نام آدمی بھی لے رہا ہوں اثر اس کا اثر ہے جس کے ساتھ کل بھی ربط اور رابطہ اور کل بھی محبت اور تعلق اور انس ہو چکا ہے اسے کہتے ہیں اگر سب اگر وہ بات کبھی سبھی ایک میں نہیں ہوئی ہے تو اس کے ذرائع ہیں کہ آدمی ایسے ایسے طریقے اختیار کر لے کہ وہ آدمی کے قلب کو ربط حاصل ہو جائے اور اٹھنا بیٹھنا فوائد آ کے نتائج پر غور کرنا یہ کرتا جائے آدمی تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ غلط جو ہیں یہ ٹوٹتے جائیں گے صحیح رب پیدا ہو جائے گا جی تو انسان کا فائدہ شروع ہو جائے گا تو آدمی غور کرے حقائق کو آنے میں خدا آیا تو اس نے خودکشی تک پہنچا ہوا ہے کسی لڑکی کی محبت میں تو آیا اس نے کہا جی میرا تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے تو میں نے کہا آپ کر لیں تمہارا کیا نقصان ہے بعض اوقات آدمی کو مثبت بات سے لانا ہوتا ہے بعض منفی بات ہے میں نے کہا کہ بھائی اب ہمیں کیا ہوگا کے پاکستان کو کیا ہوا ایک آدمی کم ہو گیا تو کیا ہو گیا اپنا کام کرو جی بتا آپ کے والدین نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا ہاں جی۔ اور یہاں تک پہنچایا اب ان کے آپ کے ساتھ توقعات ہیں ان کے آپ پر حقوق ہیں تو ان کے بارے میں خود سوچ لو سر آدمی کا سر چکرایا نا تو کیا ہے اس کو سوچ دیجیے سوچ اس کو اور نتائج اور آخر پر غور کرو گے ہیں تو کرتے کرتے کرتے گندگی دل سے صاف ہو گئی تو اس دن میں یہاں کالج میں امتحان لینے کے لیے گیا تو وہاں جو لیڈر تھے ان کو پروفیسر صاحب سے ہم پوچھیں ان سے کہ کیا طریقہ ہے ان کا اور یہ کیا کرتے ہیں ان سے میں نے کہا کہ تو پانچ منٹ کی بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا وہاں پر آپ کو میں کتاب لا دوں گا اور آپ اس کو پڑھ لیں تو زیادہ نتیجہ آپ کر سکے گاڑی میں تو وہیں پر ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ اس کی طرف جو جاتا ہے میں نے کہا نہیں قتل نہیں تو ضروری ہے اس کے لیے میں نے کہا قتل نہیں قتل ضروری نہیں ہے ہاں یہ کہ کسی کا یہ حادثہ ہوا ہوا ہو تو اس کے تجربات ہو جاتے ہیں کسی کامل کے پاس آ گیا تو اس کے رخ کو موڑ دیتا ہے اور طرف آ سکتا ہے ضروری نہیں کہ آ جائے آ سکتا ہے حقیقت کی طرف آ گیا تو آدمی کا اللہ کا ہو جاتا ہے باقی یہ فو فو کرنے والی محبت اللہ تعالیٰ نے اس کے حاصل کرنے کا فرمایا ہی نہیں ہوا ہے کیا آدمی جل رہا ہو بن رہا ہو محسوس کر رہا ہو آہیں بھر رہا ہو ہاں جی؟ اور شہر پڑ رہا ہو یہ محبت اللہ نہیں فرمائی ہوئی اللہ رسول کی ایسی محبت حاصل کرنے کا ٹھیک ہے نا جی؟ حکم اگلی محبت کا ہوا ہوا ہے جب آدمی کے کل میں یہ بات ہو جائے کہ ان کے ان کے کہ اللہ کو مان کر چلنے میں میرے دنیا میں فوائد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور پیروی کرتے ہوئے میرے دنیا اور آخر کے فوائد ہیں اور اس اصلی جذبے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے رہا ہے بعض آدمیوں کو ساری عمر کبھی کفیت حاصل نہیں ہوگی لیکن وہ پورے قابل ہو کے زیادہ قابل بھی ہو سکتے ہیں اور بعض آدمی کو تبھی کیفیت حاصل ہوگی لیکن وہ جیسے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں نا جوار کو تو جو گرم ہوتا ہے دانا جوار کا تو چھلانگ لگا کر اور آواز کرتے ہوئے باہر گر جاتا ہے لیکن وہ بس سوگ ٹھوس ہوتا ہے ہاں جی، اور کچھ نہیں ہوتا تو ایسے ہی ایسے طبیعت پر کیفیت تاریخ آدمی کہتے ہیں میں جان دینے کے لیے تیار ہوں میں زندگی وقت کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہاں سے ہٹا تو اصل تو مقدہ کو بھی لینے کو تیار نہیں ہاں جی، تھوڑی دیر کا جہاں چیخیں مارنی بہت ہو گیا اور وہاں نکلا تو سب بھول بھال گیا تو اس کی شریعت نے حکم ہی اصلی محبت اور عقلی تعلق کا کیا ہوا ہے اور ایک امین سفیا کہتے ہیں کہ شروع میں جب سالے ذکر افکار کرتا ہے سلسلے میں آتا ہے تو ذکر کی کیفیتیں تاری ہوتی ہیں بڑا مزہ ہوتا ہے سوز و گداز ہوتا ہے ہاں مگن ہو جاتا ہے آدمی اور بعد کچھ عرصے کے بعد گائل ہو جاتی ہے تو کئی آدمیوں کو میں نے دیکھا کہ بات ظاہر ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں میرا فیض نہ ہوا وہ جگہ اس وقت دوسری جگہ چلے جاتے ہیں کوئی دن وہاں مزہ آیا پھر ختم ہو گیا مزہ وہ جگہ چھوٹا تیسری جگہ چلے جاتے ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے پہاڑ کے تو وہ چار مہینے لگائے ہوئے سال سال لگائے ہوئے تو ان کی یادت تھی کہ وہ ہر تین چھ مہینے میں ایک ایک شیخ بدلتے بدلتے تھے تھے کی جگہ تو پھر آ کر مشورے کے لیے میرے پاس آئے جی تو انہوں نے کہا کہ چلے جمع چلو ہاں۔ بس رکھے گی رکھی دن چلا پھر بند ہو گیا آگے منزل نہیں ہو رہی خیر وہ یہاں تک آ کر ہمارے مولانا صاحب سے ہوا پھر یہاں بند ہو گیا پھر ان کی وفات کے بعد میرے پاس آیا جی پھر بند ہو گیا جی خیر یا اللہ میں نے سوچا کیا اس کو بخش ہی کیا کیسے سمجھایا آدمی تو یہ جو کتاب میں نے بات لکھی ہے کہ بن اپنے بننے بگڑنے کا خود سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے یہ محققین پر چھوڑنا چاہیے تو یہ اس ماسٹر صاحب کے جو رابطہ ہے نا اس تجربے کے بعد یہ بات میں نے لکھی ہے ماسٹر صاحب کے ڈیلنگ کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ جو بیچارہ پریشان ہے تو اس لیے پریشان ہے کہ خود سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ میں بن گیا ہوں یا بگڑ گیا ہوں تو یہ بات کیا تھی جی ہاں بندے بگڑنے کا دوسرا آدمی دیکھ وہ امتحان کے دماغ میں بات لبا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فیل ہو رہے ہیں اور وہ پوزیشن لے لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی ان کا ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو خالی کدو ہوتے ہیں کیونکہ بعض آدمی اپنی قابلیت سے خود ہی متاثر ہوتا ہے یعنی بعض آدمی اپنی قابلیت سے اپنی قوت سے اپنے حسن سے خود ہی متاثر ہوتا ہے اور تاثر تو یہ ہے کہ دوسرے آدمی پر آئے اگر دوسرا آپ سے متاثر ہوا تو یہ ہوئی خانے میں گانے والے آدمی کی مثال ہے وہ جب گنگناتا ہے تو کہتا ہے کہ آواز تمہاری بڑی اچھی ہے پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں اس کو پسند کرتے ہیں جی لوگوں کو کیوں پسند نہیں آ رہی ہے تو یہ یعنی اس کو بتایا جی تمہارے آدمی خود خود سے اپنے آپ سے متاثر ہوتے ہیں اور تاثر تو وہ کسی دوسرے کو ہو پھر ہوا ہے تو خیر آج چھ مہینے کے بعد وہ شہر بدلتے بدلتے آخر مکمل افارہ ہو گیا تو بھائی یعنی یہ فائدہ نہ ہونا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے نئے کا مال کی توفیق آدمی کو نہیں ہو رہی ہے اور گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس کو جو ترتیب بتائی تھی اس کو اس نے اختیار کیا ہو جس طرح بتائی گئی تھی یعنی کہ ڈاکٹر نسخہ لے کر دے گئے آدمی کو کہ صبح دوپہر شام استعمال کرنا اس کو اور کاغذ کو صبح بھی چاٹ لے دوپہر کو بھی شام کو بھی چاٹ لے تو استعمال نہ ہوا نا اس کے مطابق جو دوائیاں تھیں ساری جمع کر کے ملا کر جتنی جتنی مقدار تھی جتنی جتنی دوائیاں تھیں سب کو اگر آدمی نے سوچا کہ جی ایک تو سستی دوائی ہے اور دوسری مہنگی ہے سستی تو شروع کر دیتے ہیں مہنگی کو نہیں شروع کرتے ہیں تو یہ تو طریقہ کار جیسا تھا جیسے بتایا گیا تھا ویسے اگر کر لے آدمی پھر فائدہ فیض نہ ہو اور فیض ہونا جوش و خروش کی کیفیات کو نہیں کہتے ہیں اور ہونے دھونے کے حالات کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اعمال خیر کی توفیق کا اضافہ ہونا اور اعمال سیاح خراب اعمال سے فارغ ہونا یہ بات ہو رہی ہے تو فائدہ ہو رہا ہے روز بروز جو ہے تو اللہ کی مارفت میں سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے روز بروز جو اعمال کی توفیق میں اضافہ ہو رہا ہے روز بروز جو گناہ چھٹتے جا رہے ہیں تو یہ فائدہ ہے ماں یقین کے نزدیک فائدہ ہی ہوتا ہے اور غیر محققین جو کا لبادہ تو ہو گیا حقیقت سے خبر نہیں ہے وہ کیفیات کو حقائق سمجھتے ہیں رونا دھونا آدمی کا ہو رہا ہو مزہ آ رہا ہو جوش و خروش ہو رہا ہو اس کو فیض اور فائدہ سمجھتے ہیں میں ایک آدمی کا دراز محسوسات تو بہت زیادہ ہوں گی عمل کی توفیق اس کی کم ہوگی دوسرے آدمی کے دراز محسوسات کم ہے عمل کی توفیق اس کی زیادہ ہے تو کا عمل وہ ہوا جس کو عمل کی توفیق ہو رہی ہے ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو کوئی بہت نامی گرامی مقرر آ رہے تھے تو دفاع کروں میں گاؤں گیا ہوا تھا جانا ہوا ہمارے نشپنجے بزرگ ہیں ایک ان کے مردین بھی گئے شامل ہونے کے لیے زبردست تقریر ہوئی ایسا جوش خروش تاری ہو کہ آدمی کیا کہ تقریر اللہ چھلانگا لگایا تو وہ بات تقریر سننے کے جو شامل لوگ تھے بات کو خیال ہوا ماشاء اللہ اچھی بات ہے جوش و خروش بہت ہے لیکن وہ رات کچھ خاص نہیں تھے تو واپس بھی ہم گاؤں تو دوسرے دن عدت صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی بات سنائی کہ ان کی تقریر میں جوش و خروش بہت ہوتا ہے تو وہ ایسے بڑے کامل آدمی تھے اسی کے بارے من سی بات نہیں کہا کرتے کہ کیا کہتے کہ جو انوارات تو نہیں ہوتے ہیں ایسے ہی جوش و خروش ہوتے ہیں نگاہوں کی تقریر میں جوش و خروش بہت ہوتا ہے اور جو ہے تو جوش و خروش کی مثال وہی بار پھوڑنے والے چنے کی ہوتی ہے بٹی میں جب چنے جوار بھونی جا رہی ہو نا چاہے کہ وہ آواز پر تو چھلانگ لگا لیتا ہے لیکن بس ایک آواز چھلانگ ہی ہوتی ہے باقی وہ باقی چنوں کی طرح ہوتا ہے بات کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو وہاں سے اٹھنے کے بعد عمل کی توفیق میں اضافہ ہو جاتا ہے خاص کا نعرہ لگانے کا دل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اس کی عمل کی توفیق کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی احتیاط پیدا ہوتی ہے معاملات میں احتیاط معاشرت میں احتیاط ہاں جی، عبادات میں احتیاط خائد میں احتیاط ساری باتوں میں آدمی کے اندر احتیاط پیدا ہوتی جاتی ہے یہ احتیاط فیض ہے باطن میں روز بروز با ہمارے یہاں مہیل صاحب وائس ہوتے تھے زندار آدمی تھے اور ان سے ہمارے یوسف صاحب کے مولانا صاحب کے خلیفہ تھے ان کو تکلیف پہنچی کوئی ذریعہ بن گئے انتظامی امور ہوتے ہیں سرکاری باتیں ہوتی ہیں تو یہ ان کی تکلیف کا باعث بن گیا وائس صاحب تو مولوی صاحب سے میں نے پوچھا مولوی صاحب ان کا ہٹنا چاہیے کہ نہیں ہٹنا چاہیے تو جواب میں کہا کہ ہٹنا تو نہیں چاہیے کیونکہ دین کے لیے مفید ہے یعنی یوں نہیں کہا کہ ہمیں سے نقصان ہے کہ ہمارے نقصان کا ذریعہ بنا ہے بس فوراً ہٹنا چاہیے اس لیے مجھے تکلیف ہو گئی ہے لیکن یہ آدمی مجموعی طور پر دین کے لیے مفید ہے تو اس کو ہٹنا نہیں چاہیے ایک باطن کا آدمی کو مقام حاصل ہونا کیا مفاد پر مفاد کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی تکلیف کو معاف کرنے کا اس کا جذبہ بنا ہوا ہے اب یہ فہم ہے تو باطن کا کمال والا فہم ہے تو روز بروز دینی فہم میں اضافہ ہوتا جاتا تو آدمی تقریر کر رہے تھے تو ساتھی نے کہا کہ یہ تو تیس سال سے تقریریں کر رہے ہیں اور پھر نے ایسی جو ہے کہیں غیر معقول باتیں تقریر میں کہہ دیں میں کہا صرف تقریر کر کر کرتے زندگی گزری ہے نا بھائی تقریر کرتے زندگی گزری ہے کہیں کاملین کے پاس آ کر اصول فیض کا موقع تو نہیں ملا ہے تاکہ فین پیدا ہوا ہوتا ہاں جی؟ اور اندر میں احتیاط پیدا ہوئی ہوتی فہم پیدا ہوا ہوتا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق اور ہمارے سالے میں پڑھنا ہمارے سیاح سے چھوٹنا ہاں جی، یہ بات ہوئی ہوتی یہ ہے کہ حیرت غضب شابت یہ تین چیزیں انسان کے عقل کو معاف کرتی ہیں شاہ ہیرس مال کے کمانے میں مال کے حاصل کرنے میں ہوتی ہے غضب جو ہے تو مفادات کے بچانے کے لیے ہوتا ہے اور شاوت جو ہے تو انسان کے اندر جبلی تقاضا ہے یہ چھا جائے انسان بس کے عقل کو معروف کر دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں اور آدمی ان کے تحت اگر کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو لہذا تربیت جو ہے ان تین رضائل کو قابو میں لانا ہے اور ان کی ضد کو جو ہے ان پر حاوی کرنا ہے غزب پر جو ہے تو اسے غضب پر صبر طاری ہو جائے اور شاوت پر عفت جو ہے وہ تاری ہو جائے اور حیض پر دیکھنا کنار غالب ہو جائے حص کے بدلے کنار غضب کے بدلے صبر اور شاوت کے بدلے عفت یہ ہو جائیں تو ذرائع ان کے جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اور زیادہ وقت بیٹھنا ہوگا اور زیادہ قرب ہوگا کہ جن کو یہ باتیں حاصل ہوں مجلس کی تاثیر آتی ہے آدمی کو آدمی کو سمجھ نہیں آ رہا اس کے کل پر بات آ رہی ہوتی ہے ایک بار خدا میڈیکل کے طالب علم تھے یہاں سے کراچی چلے گئے اب یہاں مخلوق میں تعلیم ہوتے ہی ان کے جذبات اچھے تھے وہاں گئے تو جذبات بدل گئے خط لکھا میں نے ان سے کہا کہ نومر لوگوں کے پاس نہ بیٹھے ان پر جذبات تاری ہوتے ہیں اور اس سے آپ پر تاری ہو گئے بڑی عمر کے وہ لوگ جن پر سکون تاری ہو چکا ہو ان کے پاس بیٹھنا اٹھنے کی کوشش کیا کریں آپ کے آ کے بدلیں تو ایک تو یہ ہے کہ سو باتیں نا سے پرہیز سو باتیں نا جنس میں جہاں اور باتیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ایسا آدمی جو سلاسل تصوف پر اعتراض کرتا ہو آگے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس بات کو کہ ایسے آدمی کے سوئی خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے ہاں جی؟ کہا کہ اس کا یہ ہے کہ کم از کم اس کو مانتا ہوں فیض ہاں جی؟ نہیں ہوتا اس کو سلسلے کا سلسلے کا فیض جو نہ مانتا اس کو جو سلسلے کا مترز ہو سوئی خاتمہ لکھا ہوا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ڈاکٹر عبد صاحب نے اپنی کتاب بسائر میں لکھا ہے بسائر میں نے کتاب کا بسائر کی ملومت مسائل کی معلومت میں اس بات کو واضح طور پر لکھا ہوا کہ سوئی خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے خراب خاتمے کا خطرہ ہوتا ہے ہاں؟ تو باغیات کا جو خارجی وجود میں آئے ہیں نا ان کے سب سے پہلے خارجی نے جو کتاب کراچی سے کتاب لکھی اس کا نام تھا گھر کے چراغ خود کا نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو اس نے مولانا یوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادی نے شروع کیا تھا اور شیخ القاد جنانی رحمۃ اللہ علیہ تک سب پر جو ہے تو اس نے فتوا عقیدے کے خراب ہونے کا لگایا ہوا سب کی توحید خراب ہے عقیدہ خراب ہے خیال ہوا کہ اس آدمی کے سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے جگہ جگہ خارجی وجود میں آ گئے ہیں اور عقیدے خراب ہیں ان کی کسی نماز نہیں ہوتی کافر ہیں ایک ایک دو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں کہیں ایک ایک دو دو کر پڑھ رہے ہیں کہ جس وقت خلافت بہت محکم تھی اور اس میں درار نہیں ڈالی جا سکتی تھی تو اس وقت یہود نے توحید کو اور بدت کو ایسے طریقے سے بیان کیا ہے اس میں اتنی شدت کی ہے یہاں تک کہ خارجی کہا کرتے تھے کہ نوز بلّہ اصلی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے آج کو شدت سے بیان کر کے اور سب پر کفر کے اور بدتی ہونے کے فتوے لگا کر اور یہاں تک کہ یہ جو جنگ سفین جن لوگوں کے ذریعے سے ہوئے یہ خارجی ہیں جنگ جمل جن لوگوں کے ذریعے سے یہ خارجی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت جن کے ہاتھوں سے یہ خارجی ہیں حضرت اللہ رضی اللہ کا سارا اختلاف ان خارجیوں کے ہاتھوں کا ہوا ہوا ہے کہ ایک جگہ جا رہے تھے تو ہم نے ایک شادی کو شہید کیا اور آگے گئے تو وہاں انہوں نے کسی جانور کو شکار کیا اس کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ چھری جو تھی وہ کن تھی تو وہاں پر پھر انہوں نے بڑے خفا ہوئے کام سے جانور کو تکلیف پہنچ گئی ہے تو آگے جاتی ایک مفتی کے پاس گیا اس سے مسئلہ پوچھا کہ ہم سے جانور کو ذبح کن سری سے ذبح ہوا ہے اس کو تکلیف ہوئی ہم اس کا کیا جرمانہ ادا کریں کہ یہ فہم کا حال تھا کہ وہاں شادی کو شہید کرتے ہوئے تو کوئی تکلیف نہ ہوئی اور یہاں جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کو تکلیف ہو گئی تو اس کو ہم اتنا دین کو سمجھتے ہیں اتنی معمولی معمولی باتوں کا خیال کرتے ہیں ہے کہ آج خاص طور سے اس بات کو کہنا تھا کہ جگہ جگہ جو خوارج وجود میں آ گئے ہیں اس بارے میں جہاں تک آپ کی ہمت ہو مسائل ہوں آپ کی بات کو لوگ مانتے ہوں علاقوں میں ان آدمیوں کی بےقوفی کو ظاہر کریں اور یہ کفار کی مطلب براری کر رہے ہیں اور دین کی چلتی ہوئی چیزوں کو روکنے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ آگے بڑھے ہیں تو با کراچی میں جو تھے جماعت المسلمین اور یہ عثمانی وغیرہ یہ تبلیغ کے مرکز آگے آ کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو دروازوں پر ڈونگ مچاتے تھے پھلے بازی کراتے تھے خلاف تو ساتھیوں کو کہتے کہ ان کے ساتھ چھوڑو نہیں چھوڑو کہ تھوڑے دیر شور مچا کر چلے جائیں اور جو چھیڑو گے تو ان کا مطلب پورا ہو جائے گا وہ خلاف جھگڑا جو ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا ہنگامہ ہو جائے گا تو یہی چاہتے ہیں کہ ہنگامہ ہو جائے اور یہ ہمیں اس بات کا ان لوگوں کو تاثر دے دیں کہ یہ فسادی ہے آخر تل بھی ہے تو اس کا امن و امان کا اس کا گم نہ چھوڑیں صبر کا تو ایک تو خاص طور سے یہ بات کہنی تھی کسی آدمی کا اگر عقیدہ درست نہیں ہے وہ شرک کیا قائد کیا رہا ہے یا بتیں کر رہا ہے تو آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ محبت سے اخلاص سے خیرخائی سے اس کو سمجھا دیں وہ چھوڑ دے تو بہت نہ چھوڑے تو آپ کے ذمہ سر اس پر سرد لگانا اور تفرقہ ڈالنا یہ ہے ہی نہیں ہے ہمارے احتیاط والے ساتھ یہ آئے کہ یہ جی ہمیں مسئلے جھگڑے کے بارے میں بلا رہے ہیں تو ہم کیا کریں تو میں نے خرچ کیا کہ غور کیا سامنے بات آئی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بعد اپنے علمی مصروفیتوں کے مکمل ہونے کے اپنے علاقے میں آئے تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھے جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی بہت بڑا بہت بڑی خانقاہ اور بہت بڑا دربار تھا ہندوستان میں لیکن بدعتوں کا مرکز بنا ہوا تھا حضرت نے ایک جگہ ایک کمرہ وغیرہ بنا کر اس میں درس قرآن شروع کرا درس شروع کرا دیا اور تربیت کا سلسلہ چلایا تو باقی جو حضرات تھے جو صرف شکر شکرانے جمع کرنے پر بیٹھے ہوئے تھے ان کا خیال ہوا کہ یہ کہاں سے مولوی آ کر بیٹھ گیا ہے سارا کام خراب کرے گا سب مل کر ان کے پیچھے پڑ گئے یہاں سے نکال دیا تو کہ ہمارا بھی گروہ تھا لیکن ہم نے ان کے ساتھ بازی اور ہنگامہ نہیں کیا چھوڑ دیا دعائیں مانگتے رہے یہاں تک یہ حضرات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر مجبور کیا کہ خود آئے اور لے کر گئے اور بٹھایا اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے کام لیا تو خیر خائی سے محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے دعا مانگنا سمجھانا جو وسائل ہیں اس سے آسن طریقے سے رد کرنا صاحب بلت آسن

کبھی پہلے کیا پڑی تھی احسن سے پہلے اس سے پہلے کیا بات کہی تھی یافسنتی نا اجاد الحمد بلتی

ہاں۔ اچھا کہ کمزور ہے اور غریب ہے تو وہ تو کنارہ کشی کر کے کرے اس کے لیے آسن یہ ہوا شاید حیثیت ہے تو سمجھا بجا کر ہاں جی اور فساد ایسا ہے کہ اس سے بہت ایسا خطرہ ہے تو ارباب حکومت کے ذمہ ضروری ہے کہ قانون کی اور اپنی پولیس اور فوج کی قوت کا استعمال کرتے اسلامی حکومت نہیں ہے اور فوج اور پولیس حرکت میں نہیں آ سکتی ہے تو اپنے وسائل کو جیسے کہ ہماری یہاں کی اصطلاح میں جرگا کہتے ہیں کہ آپ دس بڑے بوڑھے جمع ہو کر اور شاید ایسی تعلیمی ہو کر اس بات کو روکنے کے لیے اچھا طریقہ اختیار کریں ٹھیک ہے تو برا بلا کہہ کر فساد دنگا کر کے یہ نہیں کرنا ہے تو جہاں جہاں خوارج وجود میں آ گئے ہیں ہاں جی ان کے بارے میں بلتی یاسن والی طریقہ کار ساتھی اختیار کریں اور ذمہ داروں کو بھی سمجھائیں ہاں جی اور اس بات کی کوشش کریں کہ ان کا پھیلاؤ ہو کر امت میں تفرقہ نہ بنے ماشاء اللہ جن کے سارے شعبے چل رہے ہیں اور ہر شعبے والے دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں حق جو ہیں اور دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور جو وسائل ان کے ہاتھ میں استعمال کر کے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ہاں جی۔ اور یہ طبقہ یہ طبقہ جو ہے یہ درمیان میں فساد کرانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے بیوقوفی کی وجہ سے کفار کے مطلب کو آگے چلا رہا ہے اس میں کفار کا فائدہ ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ایک عالم آئے تو آج ہی انہوں نے اعتراض کیا کہ ایک دسترخوان دس نفسوں کو لگایا ہوا ہے اور ایک جوانوں جوانوں کو لگایا ہوا ہے یہاں تو مساوات ہی نہیں چلے گئے خلاف بولتے رہے بولتے رہے یہاں تک مجاہدین کی آمد کم ہوئی اور جو چندے آتے تھے وہ کم ہوئے امداد آنی کم ہوئی یہاں تک جب تاریخ ختم ہوئی شہدا بالا کوٹ میں شہید ہو گئے تو انگریزوں نے اس عالم کو جاگیر دی جاگیر کا کاغذ بھیجا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے تو تھے مخلص لیکن تھے بے وقوف تو پروانے کو پھاڑا ساری عمر روتے رکھے اور کہہ رہے تھے کہ اچھا مجھ سے ہی غلطی ہوئی تھے مخلص لیکن تھے بے وقوف جو قوم بیوقوف اپنا رہنما بنا لے اور بیوقوف کے پیچھے چلنے لگے میں ڈاکٹر سیار صاحب کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ سلسلے کی ذمہ داری وہ آدمی نہیں پوری کر سکتا سلسلہ چلانے کی ذمہ داری وہ بھی آدمی نہیں پوری کر سکتا اس لیے بہت دیکھا کرو موضوع وغیرہ کرنے میں باقی چیزوں میں کہ وہ بھی تو نہیں آدمی وہ اپنے عوام سے بےچارا خالی نہیں ہو رہا ہے تو آگے کیا بات چلائے گا نہیں کیسے بیوقوف آدمی کا حال ہوتا ہے کہ یہ دشمن کا آلائے کار بن جاتا ہے دشمن کا آلائے کار بن جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اخلاق سے چل رہا ہوں اور جب مندر کے آخری سر پر پہنچ کر پیچھے دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے شیطان کو خوش کیا ہوا ہوتا ہے اور کبر کو فائدہ پہنچایا ہوتا ہے پھر ہاتھ ملتا ہے لیکن اس کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور فائدہ نہیں ہوتا ہے تو بار ان کو ان کو کو اتنی مشق ہے کہ ایسے آدمیوں کو منتخب کرتے ہیں آپ میں سے کہ جو اور ایڈیٹ ہوں بے خوب راہمک ہوں اور جو ان کی ترتیبوں پر چل رہے ہوں جو باہر مالک میں ٹریننگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان میں میں لوگ منتخب کیے ہوتے ہیں اور یہ کو یہاں پر ہدایات ہوتی ہیں کہ اس واقع تک پہنچانا ہوگا ہاں جی صاحب ہاں۔ کس ہم کو آگے پہنچانا ہوگا کیونکہ یہ جو کام کرے گا تو آپ کو یاد ہوگا جن دنوں سدام کا بڑا چرچا ہو رہا تھا تو آپ اور میں اور اور سارے سدام ٹھاک میں زندہ باد ہوئے تھے ہاں جی؟ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ نہیں تھے بڑے چنے بڑے دل والے اور کامل شخصیت تھے تو لہٰذا وہ ان اختلافات پر ہم سے ناراض نہیں ہوا کرتے تھے پوری اجازت اختلاف کرنے کی یعنی کون بھی ایک باتوں میں ہم اختلاف کر لیتے تھے اور چونکہ وہ ایک بہت زبردست اللہ کے بندے تھے اور کبھی یوں بھی نہیں کہتے میری بات ٹھیک ہے ہاں جی۔ تو وہ اتنے کامل آدمی جن کو واضح طور پر یعنی جانے اللہ رہنمائی ہونے کے یقین ہمیں ہو رہا ہوں میں کبھی اپنی بات ارد نہیں کہ میں سیکھوں تم غلط ہو اس بات کو اپنی بات سے چمٹتے نہیں اور بعد جو حالات گزرے تو اس کے بعد پتا چلا کہ ان کی ان کی فراست تھی اور ہماری حماقت تھی <laughs> ان کی بات تو فراست کے تحت تھی ہماری بات حماقت کے تحت تھی اس وقت چلتی فضا تھی پتہ نہیں کیا سیر کیا ہوا تھا ساری دنیا اس کو مشہور کیا ہوا تھا اور یہود عالمی سیر بھی کرتے ہیں صاحب عالمی سطح پر چھا جانے والا سیر سے بھی کام لیتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہنود یہود ہندو یہودی اور شیعہ کا خانی یہ چار طبقات اور اوقادینی پانچ یہ پانچ طبقات سیر کو بھی جانتے ہیں اور اس کی خدمات لیتے ہیں مختلف خرابیاں پیدا کرنے کے لیے اور بعض اوقات کے سیر عالمی سطح کے ہوتے ہیں خوات یہ تھی کہ وہ بات یہاں سے یہاں تک پہنچی تھی کہ صالحین اور کاملین کے ساتھ زیادہ وقت گزرنا جب اکیلے میں آدمی ہو تو صالحین کاملین کی کتابوں کے ساتھ رابطہ رہنا اور سے آدمی لادہ ہو تو ان کا دھیان دینا دینا ہاں جی۔ میرا ہمارا برفدار بہت شدید بیمار ہو گیا تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت سخت سیر کر رہا ہے اور ہمارے یہاں سے بھاگنے کی ترتیب کر رہا ہے کہ یہ بھاگ جائے یہاں سے یا جس کے گھر میں سیکورٹ کر اس کو قدر کرتے تو اس میں کو عام طور پر بچوں کو استاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ چار لے میں کرسی پڑھ کے سویا کرو رات کو جی آپ کوئی بھی نہ مانے میری بات کو جی اور میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی حضرت بلان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دھیان ذہن میں رکھا کرو تاکہ آپ کے خیال میں دھیان میں وہ آتے رہے تو خیر وہ عورتوں میں جمعرات کو ہمارا بیان ہوتا ہے نا تو وہ کبھی میں اپنے افتوار پروگراموں کو اس طرح ترتیب دیا کرتا ہوں کہ جمعہ اتوار پیر منگل یہ ہمارے چار دن تو کہیں نہ لگے جمعے میں یہاں ہونا ہوتا ہے تصویر ہوتی ہے جمعے کی اور اتوار کو اتوار کی مجلس ہوتی ہے پیر کو اعتبار کی مجلس ہوتی ہے منگل کو تبدیل عورتوں کا ذمہ دار قدم رکھا ہوا ہے تو وہ بہت اچھا ہے نہ ہوا تو اس سے پابندی نہیں کر سکتے ہم میں نے کہا کہ عورتیں بیچاری کیا ہوگی سلسلہ کیا سیکھیں گی چھوڑو تھوڑی بہت دن کی بات ہو جاتی ہے بس یہ کافی ہوتی ہے اور مردوں نے اپنے الگ شکایتیں پہنچائی ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہوا ہے تقریر میں ہاں جی، عورتوں نے الگ شکایتیں پہنچائی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو جب تقریر گا تو وہ ٹھیک کرنا تو وہ ہمارے کا باقی سلسلہ اور اس بات کو کہاں ہی سمجھیں گے آگے اس کی ہیں اس کی باریکیاں نے کہاں سمجھنا اور کہاں سیکھنا ہے خیر جی وہ آپ کوئی کوئی سمجھے تو اس کو فائدہ ہو جی کہ آپ اختیار دھیان رکھنے کا کیا فائدہ ہے جو باطل کے اثرات آ رہے ہیں وہ ظاہر ہوں گے اللہ کے فضل سے تو خیر جی ایک تو صحبت جو ہے یہ پاس بیٹھنے سے کان سے ہے آنکھ سے ہے آنکھ سے دیکھنے کا ہے اور کتابیں پڑھنے سے ہے سب میں اثرات آتے ہیں ہاں ایک بات یہ کہنی تھی کہ شروع شروع میں جو ہے مبتدی جو ہوتا ہے مقتدی کو ایک جگہ جم کر کام کرنا کچھ عرصہ ہوتا ہے تاکہ کسی ایک جگہ کا رنگ لے لے بعض آدمی ہوتے ہیں کہ ہر روز بدلتے رہتے ہیں ایک جگہ گئے دوسری جگہ گئے تیسری جگہ گیا تو اس کا یہ ہوتا ہے ہر جگہ کا رنگ آتا ہے زائل ہوتا ہے آتا ہے زائل ہوتا ہے کیوں کسی ایک جگہ کا رنگ تب آتا ہے جب دراز وہاں تعلق ہو جائے تو رنگا جاتا ہے چڑھ جاتا ہے پھر واپس نہیں ہے اور آدمی جو ہے تو سو جگہوں پر جائے سو جگہ کا رنگ سے لیا لیکن جمع کوئی بھی نہیں ہے جب جم جائے ایک جگہ کا رنگ پھر آدمی ہر جگہ سے اصول فیض کر سکتا ہے دعا دعا کے لیے ہر جگہ آدمی کر سکتا ہے آدمی ماں باپ ہر کسی سے ہر سارے مشاہد کام سے رکھنی ہوتی ہے دعا کے لیے سب کے پاس حاضر ہونا ہوتا ہے لیکن سے دراز شاید جگہ جم کر کام کرنا ہوتا ہے اس پر آ تو تو ایک بات ہوئی سو سوبتیاں ان شاء اللہ اور سوبت کی قسمیں آج کل کے دور پہ جو عرض میں نے کی کہ صرف بیٹھنا ساتھ ہونا نہیں ہے پہلے دور میں تو بیٹھنا اور تصور سے دو باتوں کو بیان کیا گیا ہے مطالعہ کتب یعنی چونکہ کتابیں زیادہ نہیں تھی اس دور میں مطالعہ کتب ایک مستقل شعبہ ہے نہیں لیے تو لائبریری صاحب نے ایچ ڈی تک کو نہیں ڈگری رکھی گئی آج سے کیا آپ لائبریریوں سے ممالک میں انقلاب لا سکتے ہیں ہاں ایک مجموعہ رکھتے ہیں بس دس سال بعد بیٹھے تو اس نے اس لائبریری میں علاقے کو سوراخ کیا ہوگا یا تو صحیح رخ پر سوراخ کر دیا ہوگا یا تو بھائی والا سوراخ کر دیا ہوگا لوٹے ہم سیکھ ہے کہانی تو اور کوئی بات پوچھیں آپ جی؟, جی آپ نے کہا دھیان رکھنا چاہیے کہ تصور شیخ اور دھیان میں کیا فرق ہوا وہ تصور تو رضا کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ آدھا گھنٹہ تصور کرنا ہے تو اس میں احتمال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو عقیدہ خراب نہ ہو جائے کم فہم آدمی کو اور وہ دھیان جو ہوتا ہے بعض اس طرح ہوتا ہے کہ بعض باتیں صورت مثالی میں شہر کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آدمی کا خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں حضرت ناظر جاننے لگے مختار کو لا حضر ناظر اپنی ذات کا ساتھ ڈالنے والا سمجھنے لگ جائے کہ یہی کہیں کر رہا ہے حالانکہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے من جانے بلّہ ہوتا ہے کرنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا آل خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریض ایک نمائش میں اسٹار لگائے ہوئے تھے تم نے کہا مغرب سے پہلے حضرت شریف لائے اور ہمارا سارا سامان سمیٹو اور باہر نکل جاؤ وہ کہتے میرے ساتھ ساتھ سامان سمیٹنے لگے اور سامان سمیٹ کر ہم باہر نکلے کیوں ہم باہر نکلے آگ لگ گئی نمائش میں آگ لگ گئی تو واپس آ کر پوچھا انہوں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے ہی نہیں پتا کہ واقعہ کیا ہوا ہے تو اللہ نے مدد کرنا چاہیے ان کی تو غیر سے اللہ نے صورت مثالی ان کے لیے مدد کے لیے بھیجی تو بعض آدمی کو تو شکلوں کو سامنے آ جاتی ہے بعض آدمی کو دل میں بات آ جاتی ہے اور برکت ہوتی ہے اس کی برکت اگر خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ ان کے سلسلے میں تھے تو ان کی شکل میں اللہ سے نے ان نے ظاہر کر دی ہاں جی۔ بعض آدمی ہمارے سلسلے میں جو بیٹھے بعض آدمی ان کو بہت ہوتا ہے یہ بعض آ کر پوچھتے بھی ہیں کہ آپ نے فلان وقت کیسے کیا تھا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں اللہ پاک آپ کی رہنمائی کرنا چاہیے سلسلے کی برکت ہو گئی ہاں۔ اس نے نکال دیا کہا جی آپ نے آواز دی تھی کہ ہم نے کوئی آواز نہیں دی تھی آپ نے سن لی ہوگی تو اس میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ گڑبڑنا جس طرح بات ہے تو وجود میں خطرہ رہتا ہے کہ آدمی گمراہ نہ ہو جائے ایسے ہی جو ہے تو تصور میں خطرہ رہتا ہے کہ آدمی گمراہ نہ ہو جائے عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بعض اوقات آدمی کی تسلی کے لیے اس کو یہ جانے بلا ہو جاتا ہے اور اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا ہوتی ہے ہم سارے کے سارے محتاج ہیں مانگنے والے ہیں ہاں جی اور اللہ کے آگے گرے پڑے ہیں جی اور اس آجی اور محتاجی سے مانگنے کی مانگنے کا طریقہ ہے جی جس سے کچھ حاصل ہونے کی امید ہے سبھی مانگ رہے ہیں سارے اس والی